برادر محترم حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب کی طرف سے اپنے اکابرین سے بھی اور آپ حضرات سے بھی معذرت چاہتے کہ بیرونی سفر کی وجہ سے اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے آپ کے بھی یہ علم میں ہے مجھ سے قبل میرے اکابرین نے آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے گفتگو کی ہے میرے بعد بھی حضرات تفصیلی باتیں کریں گے ہمارا مقصد بھی جناب نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کے ختم نبوت پر اس کانفرنس میں مقصد صرف حاضری ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے لیکن اکابرین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا میرے محترم ساتھیوں یورپ کا انگریز جو پوری دنیا پر حکومت کا خواب دیکھتا رہا اور اس کی کوشش رہی کہ میں پوری دنیا پر حکومت کروں اس نے مسلمان قوم کا مطالعہ کیا اور مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے اس کے سامنے دو باتیں آئی ایک توحید کا مسئلہ اور دوسرا ختم نبوت کا مسئلہ جناب نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام کے ساتھ اس امت کی والہانہ محبت تو اس انگریز نے ان دو چیزوں پر کام کرتے ہوئے اس امت میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی لہذا مسلمانوں میں عقیدے کے لحاظ سے بھی اور ختم نبوت کے لحاظ سے بھی ایسے لوگ پیدا کیے گئے اور مسلمانوں کے اس حساس مسئلے کو اس طرح مسلمانوں میں یہ بحث چھیڑی لیکن الحمدللہ جب یہ پورا ہندوستان تھا اس وقت بھی علماء دیوبند اکابرین دیوبند ان دونوں مسلوں کے تحفظ کے لیے میدان میں رہی اور میرے محترم ساتھیوں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے امت مسلمہ کی قیادت کے لیے جب سیاسی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر علماء کرام کو جمع کیا اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ امت مسلمہ کے لیے ہمیں ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانا ہوگا اور بالآخر علماء کا ایک بہت بڑا اجتماع امرتسر کی جامعہ مسجد خیر الدین میں اکتیس دسمبر سن انیس سو انیس کو پورے ہندوستان کے علماء کرام نے متفقہ طور پر اس امت مسلمہ کی قیادت کے لیے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس تنظیم کو نام دیا جمعیت علماء جہاں تک میرا مطالعہ ہے دارالعلوم دیوبند میں اکابرین علماء کرام نے اس امت کی قیادت کے لیے اگر کوئی تنظیم بنائی ہے اگر کوئی جماعت تشکیل دی ہے اگر کوئی پلیٹ فارم دیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک جماعت ہے اور اس کا نام ہے جمعیت علماء البتہ دو اور ایسی تنظیمیں دو اور ایسی جماعتیں جو اکابرین دیوبند کے مشورے سے تو نہیں بنی لیکن بن جانے کے بعد کام شروع ہونے کے بعد علماء دیوبند کی حمایت ضرور ان جماعتوں کو حاصل ہوئی ایک حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ نے جب تبلیغی کام شروع کیا اور جب دوسری جماعت اکابرین نے ختم نبوت کے نام سے کام شروع کیا تو اس کو حمایت علماء دیوبند کی یا اکابرین دیوبند کی ضرور حاصل ہوئی اس دن سے لے کر پاکستان بن جانے کے بعد جب یہاں پر جمعیت علماء پاکستان جمع ہوئے اور انہوں نے اکابرین کی اس جماعت کی اثر نو یہاں پھر بنیاد رکھی تو اس کا نام جمعیت علماء اسلام رکھا گیا جمعیت علماء اسلام اور ختم نبوت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد نیت کا ہر سطح پر عالمی کفر کا جمعیت علماء اسلام نے ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر جو مقابلہ کیا ہے اگر اس تحریک میں سیاسی قوت کو شامل نہ کیا جاتا پارلیمنٹ کے اندر جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی نہ ہوتی اور سن چوہتر میں تین ماہ تک مسلسل قائدانیت کا جواب نہ دیا جاتا تو یہ قوم آج بھی اس مسئلے میں اسی طرح الجھی رہتی اور یہ مسئلہ آج بھی حل نہ ہوا ہوتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سن چوہتر میں ایوان سے باہر حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ اور ایوان کے اندر حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے جو کردار ادا کیا ہے آج کے حکمران بھی آج کی پیپلز پارٹی بھی ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زندگی میں ہمیں کوئی دوسرا نیک عمل نظر نہیں آتا اگر ان کی بخشش ہوگی تو غالباً اسی بات پہ ہوگی کیونکہ جب وہ قائدی کو غیر اقلیت قرار دینے کے اس دستور پر دستخط کر رہے تھے ترمیم پر تو حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ ہزاروی صاحب میں آج اپنی موت پر دستخط کر رہا پیپلز پارٹی والوں آج ایک مرتبہ پھر یورپی انگریز تو جا چکا ہے امریکی انگریز وہ ہمارے اس حساس مسئلے کو ہمارے اس نہایت عقیدے کے مسئلے کو دوبارہ چھیڑ رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ اس امت کو ایک مرتبہ پھر تقسیم کیا جائے اس دھرتی کو ایک مرتبہ پھر تقسیم کیا جائے لیکن یاد رکھو اور عالمی کفر یہ جمع خاطر رکھے کہ پاکستان کی دھرتی پر جب تک جمعیت علماء اسلام کا ایک بھی کارکن زندہ ہے اس ملک میں دوبارہ قائدین کو مسلمان کوئی نہیں کہہ سکتا ہماری جانیں ہماری اولاد جناب نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کی حرمت پر قربان ہے مولانا عبد الشکور صاحب ایک ایاز امیر کی بات کر رہے تھے آپ کا پورا پارلیمنٹ ہمارے لوگ ووٹ کے وقت یہ نہیں سوچتے ہماری عوام یہ نہیں سوچتی پارلیمنٹ میں جب اٹھارہویں ترمیم آئی اس میں بھی کوشش کی گئی کہ آئین کے اس قانون کو چھیڑا جائے اور اگر آپ کی یاداش کام کر رہی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سن دو ہزار آٹھ کے انتخابات میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پارلیمنٹ میں مذہبی جماعتوں میں اگر کوئی جماعت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اور جمعیت علماء کی تعداد پارلیمنٹ میں نو ارکان ہیں تین سو بیالیس کے مقابلے میں صرف نو اراکین ہیں جمعیت علماء کے لیکن اٹھارہویں ترمیم میں یہ بھی ترمیم لائی گئی کہ پاکستان کا جو آئین میں نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس سے لفظ اسلامی کو کاٹ دو ہم نے کہا کیوں تو کہنے لگے یہ جو پاکستان میں فسادات ہیں یہ جو مشکلیں ہیں یہ جو ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے یہ اسی اسلام کی وجہ سے تو ہے لہذا اس ملک کے نام سے لفظ اسلامی کاٹ دو اس کے ساتھ عوامی لگاؤ عوامی جمہوری پاکستان دوسری ترمیم لائی گئی کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ اس ملک کا سربراہ مسلمان ہوگا تو کہا ہندوستان میں اگر عبد الکلام مسلمان وہاں صدر بن سکتا ہے تو پاکستان میں ہندو صدر کیوں نہیں بن سکتا لہذا ترمیم لائی جائے کہ کوئی بھی پاکستانی وہ ملک کا سربراہ بن سکتا ہے چاہے وہ عیسائی ہو چاہے یہودی ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے ہندو ہو تو اس وقت پارلیمنٹ میں اس کمیٹی میں پاکستان کے اسلامی تشخص کا اس کی حفاظت جمعیت علماء اسلام نے کی ختم نبوت کا مسئلہ لایا گیا کہ قانون ٹھیک ہے لیکن اس کا عمل درآمد صحیح نہیں ہوتا اس سے لوگ غلط فائدے اٹھاتے ہیں لہذا اس کے استعمال کے طریقے میں تبدیلی کی جائے جمعیت علماء اسلام نے دلیل کی بنیاد پر ان تمام کمیٹی والوں کے پارلیمنٹ کے ممبران کے مطالبوں کو مسترد کیا اور وہ ایک بھی ترمیم جو اسلام کے حوالے سے ہو جو قرآن و سنت کے حوالے سے ہو جو عقیدے کے حوالے سے ہو وہ پارلیمنٹ میں نہیں لا سکے لیکن میرے محترم ساتھی جب یہ نہ بنا تو پھر ایک بل لایا گیا کہ تحفظ نامو سے رسالت کے قانون کے لیے اس میں ترمیم کے لیے ایک بل لایا گیا تاکہ اس پر ووٹنگ ہو اور جب پارلیمنٹ کے اندر ووٹ ہوں تو جمعیت علماء اسلام کی تعداد صرف نو تین سو بیالیس میں ان کی تعداد صرف نو اراکی تو ہمارے قائدین نے فیصلہ کیا کہ اب ہم عوام میں جاتے ہیں دوسری مذہبی تنظیموں سے رابطے کیے احتجاج ہوا کراچی میں احتجاج ہوا لاہور میں ہوا اور جب لاکھوں فرزندانے اسلام یہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر آئے تو حکومت وقت کو گٹنے ٹیکنے پڑے اور بالآخر یوسف رضا گیلانی نے اپنی ٹیم کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے قیادت کے سامنے بیٹھے تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ آئندہ بھی کبھی ہم اس معاملے میں کوئی بل اسمبلی میں نہیں لائیں گے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان رسالت نعرہ تکبیر تو میرے محترم ساتھیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کے اسلامی تشخص کو قائم رکھنا ہے اگر ہم نے یہاں کے مسلمان کو تحفظ دینا ہے اگر ہم نے یہاں کے عقیدے اور ایمان کو تحفظ دینا ہے اگر ہم نے آنے والی نسلوں میں اس دین کو باقی رکھنا ہے تو پھر ہمیں سیاسی طور پر ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے مفادات کے لیے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے ہم جناب نبی کریم علیہ سلاط وسلام کے اس دین کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اور میرے محترم ساتھی میرے لیے تو انتہائی خوشی کی بات ہے اور علماء کرام کے لیے بھی خوشی کی بات ہے ایک اور بشارت جناب نبی کریم علیہ سلاد و کی طرف سے جو آج آپ کی مجلس میں میں آپ کو اس بشارت میں شریک کرنا چاہتا ہوں اور ایک عام مسلمان کی حیثیت سے آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کلمہ گو مسلمان ہیں اور جناب نبی کریم علیہ السلاۃ سلام پر آپ کا ایمان ہے تو پھر آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم دین کو خواب میں کیا کہا ہمارے مالاکنڈ ڈویژن میں ایک علاقہ ہے خاکوٹ اس کا نام ہے اس کے ایک گاؤں گلشاہ میں ایک عالم دین ہے مولانا فضل بادشاہ صاحب انہوں نے آج سے کوئی بیس پچیس دن پہلے ایک خواب دیکھا میں تین روز قبل اس عالم دین کے پاس اس گاؤں گیا کہ میں نے یہ بات سنی ہے لیکن میں آپ سے ڈائریکٹ سننا چاہتا ہوں اس نے بسم اللہ پڑھی درج شریف پڑا اس کے بعد مجھے وہ بات سنائی کہ جمعے کی رات تھی میرا ایک مہمان آیا ہوا تھا جو دارلوم میں داخلے کا خواہش مند تھا میں نے اس کو کہا کہ جمعہ ہے کل چھٹی ہے مدرسے کی رات ادھر میرے پاس گزارو لیکن میرے پاس گھر میں مہمان کھانا نہیں تھا اسی گاؤں کے ایک اور عالم دین ہے اس نے اس کو اپنے بیٹھک میں اس مہمان کے ساتھ کھانے کی دعوت دی وہ مہمان وہ گھر والا یہ مولوی صاحب مولانا فضل بادشاہ نام ہے اس کا یہ کھانا کھایا انہوں نے اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں بحث چھیڑ دی کہ یہ جو ہمارے سیاسی پارٹیوں کے پرچم ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے تو جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے کے متعلق کہ فلا ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا صحابہ کو عطا کیا وہ اس طرح کا جھنڈا تھا ترمزی میں حدیث ہے یہ بحث چلتی رہی اس کے بعد وہ نوجوان عالم دین کہتا ہے میں نے نفل پڑے درود شریف پڑھا جمعے کی رات تھی ہم سو گئے رات کو بارش آئی ہم اٹھے کمرے میں گئے دو بجے کے قریب میں اٹھا وضو کیا کہ تحجد پڑھوں لیکن خواب مجھ پر غالب تھی نیند کا غلبہ تھا یاد نہیں کہ میں نے پڑھے یا نہیں پڑھی تحجد کی نماز پھر سو گیا تو نیند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا جو جمعیت علماء کا جھنڈا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھنڈا لو اور جس کے گھر میں وہ رکے ہوئے تھے اس عالم کا نام لیا کہ اس کو دے دو یہ اپنے گھر پر لگائے اس سے برکت آئے گی وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کے مطابق مجھے دینا چاہا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھ سے عطا کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جھنڈا لیا اور جب مجھے دینے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے چہرے پر ڈال دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا میرے چہرے پر ڈال دیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے مردان میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے بٹخیلا میں اسلام زندہ باد کانفرنس ہو رہی ہے اس کے لیے محنت کرو تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دعا کیجئے ہم محنت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہتے اس کے بعد میں صبح کی نماز کے لیے اٹھا جب اٹھا دیکھتا ہوں کہ میرے چہرے پر وہ پرچم موجود ہے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان رسالت ہم نے صبح کی نماز پڑھی تو میں نے اس ساتھی کو بلایا اور کہا کہ رات اس طرح مجھے زیارت نصیب ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے مجھے یہ جھنڈا عطا کیا ہے لہذا یہ لو اور اپنے گھر پر اس کو لگاؤ انہوں نے اسی وقت وہ جھنڈا اپنے گھر پر لہرا دیا آج بھی وہ جھنڈا وہاں موجود ہے کوئی بھی مسلمان دیکھنا چاہے وہاں ان لوگوں نے اس کو محفوظ کیا ہے اور اس میں اسی طرح جو جمعیت علماء کیا جھنڈا ہے دستور کے مطابق پانچ کالی دھاریاں ہیں اور چار سفید داریاں ہیں میرے محترم ساتھی یہ بہت بڑی بشارت ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے حدیث سے ثابت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام کا محاذوں پر جھنڈا فتح مکہ میں جھنڈا یہی جھنڈا تھا لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ سنت نبوی سمجھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جھنڈے سے محبت تھی اگر آپ کو محبت ہے تو اپنے گھر پر یہ جھنڈا لگاؤ اور انشاءاللہ اس کی برکات ہوں گی جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈے کو گھر پر لگایا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ میرے گھر میں بیماریاں تھیں اس جنڈے کو لگانے کے بعد میرے گھر سے وہ بیماریاں ختم ہو گئی وہ کہتے میں مقروض تھا اس سے پہلے ان بیس دنوں میں میں قرض سے چھٹکارا حاصل کر چکا ہوں میرے کاروبار میں برکت پڑ گئی ہے تو میرے دوستوں اور بھائی آج بھی اس گئے دور میں بھی امت مسلمہ کی قیادت کے لیے جمعیت علماء اسلام کا پلیٹ فارم موجود لہذا ہمیں سیاسی میدان میں بھی امت کے ان علماء کرام پر اعتماد کرنا ہوگا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی آنے والا دور یہ جمعیت علماء کا دور ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اکابرین ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت نعرہ تکبیر یہ لوگ تو پروگرام بنا رہے ہیں کبھی اس طرح کی فلمیں بنا کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں کبھی اس طرح کے پارلیمنٹ کے ممبران سے کبھی این جی اوز کے لوگوں سے کبھی دوسرے لوگوں سے ہمارے ان بنیادی عقیدوں کو چھیڑتے ہیں ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی وہ مستقبل قریب ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی قوت بن کر آگے آئے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنائے گی آج اس پاکستان میں ہم آپ کے سامنے آج کے اس پروگرام میں آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آنے والے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اللہ پھر دیکھیں جب جمعیت علماء کی قیادت ہوگی اس ملک کی سربراہی علماء کے ہاتھ میں ہوگی پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی گستاخ رسول کس طرح یہاں پر اپنی زبان کھولتا ہے پھر کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوگی پھر ہم دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کا کون سا ممبر ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ کون گستاخ رسول اس آئین میں تبدیلی کی بات کرتا ہے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا ہمیں یہ بانگ بانگ کی بولیاں ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے تنظیموں میں تقسیم کرنا اور پھر اس کی اہمیت امت مسلمہ کے سامنے رکھنا کہ خدا نہ خواستہ جمعیت علماء اسلام تو یہ کام نہیں کر رہی ختم نبوت والے تو یہ کام نہیں کر رہے لہٰذا ہمیں کام کرنا ہے اس تنظیم کو ہونا چاہیے اس تنظیم کو ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں اکابرین دیوبند نے اگر کسی تنظیم کی حمایت کی ہے اور اگر اس امت مسلمہ کے لیے کوئی جماعت تشکیل دی ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء لہذا تمام تنظیموں کو علماء کرام کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو جمعیت علماء اسلام میں ضم کر دیں اور آئیے جمعیت علماء کے ہاتھ مضبوط کیجئے آئیے جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام اس ملک میں اسلام کا تحفظ آپ کے تعاون سے ڈٹ کر کرے گی اور کوئی مائی کا لال آئندہ یہاں پر جرت نہیں کرے گا کہ وہ اسلام کے خلاف بات کر سکے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں ختم نبوت کی تنظیم کے اکابرین کا بھی دل سے مشکور ہوں اور ایک مرتبہ پھر حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين